مطلب خالص ہی کو نصیب ہو رہا کپار کو نصیب نہیں ہوگا کپار سے محروم ہوں گے یہ متقی یہ تقوا یہ کیا ہے متقی سے مراد کیا ہے انسان تقوا اختیار کرتا ہے کیا مراد ہے تقوا اختیار کرنا تقوی والے لوگ کامیاب ہے الاسلامین بالکل کتاب لا ریب فی حدل للمتقین یہ کتاب ہدایت ہے متقیوں کے لیے کیا مراد ہے متقی کیا کون تو اس کا مفہوم ذہن میں رکھے کہ متقی جو کفر شرک سے بچتا ہے گناہوں سے بچتا ہے اور دنیا کی زندگی نہایت احتیاط کے ساتھ گزارتا ہے اور سنتوں کے مطابق زندگی گزارتا ہے آپ سے کوئی پوچھے کہ متقی کیا ہے تقوا کیا ہے متقی کون ہے تقوا کیا ہے آپ جواب دیں گے جو کفر شرک سے بچتا ہو گناہوں سے بچتا ہو دنیا کی زندگی انتہائی احتیاط کے ساتھ گزارتا ہو سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہو یہ تقوا لفظ تقوا کے بارے میں حضرت عمر اور حضرت عبی بنتا رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں کا آپس میں مکالمہ موجود ہے تفسیر ابن کثیر میں بھی آپ کو یہ ملے گا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دریافت کیا کہ تقوی کس کو کہتے ہیں عبید انتاب رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اما سلک تطریقا با شوکن اما سلک تطریقا با شوکن کیا آپ کو کبھی ایسے راستے پر چلنے کا اتفاق نہیں ہوا جو خاردار ہو جس پر کانٹے بچھے ہوئے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بارہا ایسا ہوا ہے کہ میں ایسے راستوں سے گزرا ہوں کہ وہ خاردار ہوتے ہیں کانٹے والے ہوتے ہیں حضرت خبر بن صاحب رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا تو ایسا راستے پر آپ نے کیا کیا جب ایسا راستہ ہوتا ہے وہاں پر آپ کیا کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ شب مر تو میں اپنے دامن کو سمیٹ لیتا ہوں اور بڑے احتیاط کے ساتھ وہاں سے گزرتا ہوں کہ کہیں میرے کپڑے کانٹوں میں نہ الجھ جائیں تو وہ دن کا رضی اللہ ہوتا ہے کہنے لگے سردار جی کا یعنی یہی تقوا ہے اس کیفیت کا نام تقوا ہے اس دنیا کے اندر گناہوں کے طرح طرح کے برائیوں کے کانٹے بچے ہوئے ہیں ان برائیوں سے بچ کر نکل جانا یہ تقوا ہے آج اتنا ہی کرتی ہے باقی انشاءاللہ کل کے سبق میں پڑھیں گے کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہے تو آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ